وائے نادانی متائے متائے رواں جاتا رہا اور رواں کے جس ایسا سے وائے نادانی متائے رواں جاتا رہا اور رواں کے جس ایسا سے ہم تو جہاں میں ہم سے رونق تھی کبھی محدود تھے ہم تو جہاں میں ہم سے رونق تھی سو ہم ہی ہم ہیں تو ویرانی نہیں جاتی کبھی محدود تھے ہم تو جہاں میں ہم سے رونق تھی ابھرسو ہم ہی ہم ہیں تو ویرانی نہیں جاتی جب میں یہ کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دیکھ جب میں یہ کہتا ہوں یا اللہ میرا حال دیکھ حکم ہوتا ہے کہ اپنا نام اعمال دیکھ جب میں یہ کہتا ہوں یا اللہ میرا حال دیکھ حکم ہوتا ہے کہ اپنا نام اعمال دیکھ اور اپنی خوشحالی پہ پھولا تھا بس اپنی خوشحالی پہ پھولا تھا بس وہ اکڑ وہ کج روی کی چال دیکھ اور اکبر لکھتا ہے کہ کیوں کیوں وہ غرور اس دور پہ ہے کیوں دوست فلک کو سمجھا ہے کیوں قبر غرور اس دور پہ ہے کیوں دوست فلک کو سمجھا ہے گردش سے یہ اپنی باز آیا یا رنگ بدلنا چھوڑ دیا کیوں قبر غرور اس دور پہ ہے کیوں دوست فلک کو سمجھا ہے گردش سے یہ اپنی باز آیا یا رنگ بدلنا چھوڑ دیا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے بعد میں فرماتے ہیں کہ بیٹا اللہ کو تم تھکا نہیں سکتے اور قرآن میں آتا ہے کہ یہ ہم پر کیا ہنستے ہیں ہم ان پر ہنستے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر غوث العظم فرماتے ہیں تشریح کرتے ہوئے کہ بیٹا اگر فرعون حامان شداد اور نمرود کی چل جاتی تو دنیا میں یہی ہوتے اور دوسرا کوئی نہیں ہوتا پھر فرماتے ہیں بیٹا کبھی غور نہیں کیا کہ چڑیا بعض کی غذا ہے لیکن بعض اپنی غذا کھاتا ہے اور چڑیا اپنی غذا کھاتی ہے دیکھا نا آپ نے ہاں۔ مگر جہاں غوث العظم یا شیخ عبد القادر جیلانی کا نام آتا ہے یا کسی ولی کا نام آتا ہے تو سب سے پہلے ہم اس میں کرامت ڈھونڈتے ہیں کہ اس میں کرامت کیا ہے شیخ عبد القادر القادلانی فرماتے ہیں کہ بیٹا ولی اپنی کرامت کو یوں چھپاتا ہے جیسے عورت اپنے حیض کو چھپاتی ہے پھر فرماتے ہیں کہ مردہ جسموں کا زندہ کرنا ولایت نہیں ہے مردہ دلوں کا زندہ کرنا ولایت ہے شیخ عبد القادر جیلانی اور مولوی جب گیارہویں بیان کرنے بیٹھتا ہے تو کہتا ہے میں نے خود بھی سنا ہے کہ چھ سو کرامات ہیں غوث العظم کے وقت اتنا نہیں کہ بیان کیا جائے مجدد الفسانی سرہندی فرماتے ہیں بہت سے اولیاء دنیا میں ایسے گزرے ہیں جسے زندگی بھر میں کوئی کرامت سرزت نہیں ہوگی میں خانے سے چلی تھی کوئی بے خودی کی بات آ کر حرم میں کشت و کرامات ہو گئی ایک شخص شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا مہینہ بھر مہمان رہا منہ لٹکائے جانے لگا تو آپ نے اسے روکا کہا بیٹا یہ تو بتا دو کہ میری خاطر میں کیا فرق ہوئی جو تم منہ لٹکائے جا رہے ہو کہ لگے حضرت آپ نے خاطر اتنی کی کہ میں شرمندہ ہوں گھر والوں نے بھی اتنی خاطر نہ کی ہوگی لیکن حسرت پوری نہیں ہوئی پوچھا حضرت کیا ہے کہا کوئی کرامت نہیں دیکھی اچھا تبسو فرمایا شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا کہ بیٹا کوئی فیض سنت کے خلاف دیکھا کہا جی حضرت کوئی فیض سنت کے خلاف نہیں دیکھا تو فرمایا کہ دوست کو دوست کے خلاف نہ دیکھنا سب سے بڑی کرامت ہے ان کو بھی چھوڑ دیجئے ان سے آگے کے بزرگ کو لے لیجئے جنہیں دنیا رئیس کہتی ہے معرفت کا اور بہت زیادہ ان کو مانتی ہے حج میں آئے ہوئے ہیں مکہ شریف میں بیٹھے ہوئے ہیں باعث بستانی لقب ہے یہ اولیا کے سردار کہلاتے ہیں جیسا آج جی چاہتا ہے اپنے شیخ کی تعریف کرنے کو کل بھی چاہتا تھا ایک مرید کھڑے ہوئے کہنے کہ حضرت مقام آپ کا دیکھا ہے باعث بستانی سلطان العارفین کہلاتے ہیں ہنس کے پوچھا کہ کیا مقام دیکھا ہے ادی جی صاحب کیا پوچھنا ہے آپ ہوا میں ایسے چلے جاتے ہیں کہ جیسے کوئی خشکی پہ چل رہا ہو فرمائے بڑے افسوس کی بات ہے اللہ نے حیوان ناطق بنایا تھا بولنے والا جانور بنایا تھا یعنی انسان تو نے حیوان مطلق بنا دیا کہ چڑیا کو پکڑ کے چھوڑو گے کدھر جائے گی آسمان میں جائے گی زمین میں دھس جائے گی تو تو نے مجھے انسان سے چڑیا بنا دیا وہ بیٹھ گئے شرمندہ ہو کے تعلیم کی کمی ہے اور مولویوں کی خود غرضی ہے اور پیروں کو کباب پراٹھے سے فرصت نہیں <coughs> تو باعث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حیوان ناطق بنایا تھا حیوان نے مطلق بنا دیا یعنی چڑیا بنا دیا اس کو چھوڑو گے تو کدھر جائے گی فضا میں جائے گی ہاں فضا میں جائے گی دوسرے تیر مارنے کھڑے ہوئے حضرت مقام آپ کام نے سمجھا پانی پیسے چلے جاتے ہیں جیسے میں جی۔ فرمایا بڑے افسوس کی بات ہے اس نے انسان سے چڑیا بنایا مگر جاندار پھر بھی رکھا تو نے تو لکڑی کا ٹکڑا بنا دیا لکڑی کے ٹکڑے کو پانی پہ چھوڑو گے ڈوب جائے گی ڈوب جائے گا یا تیر جائے گا کا تیر جائے گا تو فرمایا میں لکڑی کا ٹکڑا ہو گیا تیسرے کھڑے ہوئے تیر مارنے کے لیے کاغذ مقام آپ کا پہچانا ہے بستان سے ایک رات میں مکے شریف پہنچ جاتے ہیں آپ اڑتے فرمایا ایک نے آدمی سے چڑیا بنایا دوسرے نے چڑیا سے لکڑی کا ٹکڑا بنایا تو نے تو میرے ایمان پہ بھی حملہ کر دیا وہ گھبرا کے پوچھا وہ کیسے کہنے لگے کہ جادوگروں کو صبح سے شام تک دیکھتے نہیں ہو اڑے اڑے پھرتے ہیں اور مختصر وقت میں بہت فاصلہ طے کر لیتے ہیں جادو برہق ہے کرنے والا کافر تو تو نے میرے ایمان پہ بھی حملہ کر اب چوتھا کوئی مائی کا لال کھڑا نہیں ہوتا شیخ کی تعریف کرنے کے لیے ایک آواز بلند ہوئی سب نے مل کے کہ حضرت ہوا میں اڑنا بھی لائق نہیں پانی پہ چلنا بھی لائق نہیں اور کم وقت میں فاصلے کو طے کرنا ولاقت نہیں پھر ولایت کسے کہتے ہیں فرمایا ولایت کہتے ہیں حف اللہ اور بخص اللہ کو اللہ کے واسطے دوستی اور اللہ کے واسطے دشمنی مثال حضرت علی کا اللہ وجہ نے جب ایک بہت مشہور پٹھان کو پچھاڑ دیا پہلوان کو تو اس نے منہ پہ تھوک دیا حضرت علی کے آپ نے فوراً چھوڑ دیا تو وہ ہنس کے کہتا ہے علی یا تو تو بیوقوف ہے یا مجھ سے ڈر گیا وہ پہلوان کہہ رہا ہے اور وہ مسلمان نہیں ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ نہ میں تجھ سے ڈرا ہوں اور نہ مروب ہوا ہوں تو اس نے پوچھا پھر چھوڑ کیوں دیا کہا اللہ کے واسطے میں نے تجھے پچھاڑا تھا اب جو تو نے میرے منہ پر تھوکا تو میں اپنے نفس کی وجہ سے تجھے بدلہ لیتا لہٰذا لے لہجت نہیں رہ جاتی اس لیے میں نے چھوڑ دیا اور کیا آپ نے میں خانے سے چلی تھی کوئی بے خودی کی بات آ کر حرم میں کشف و کرامات ہو گئی دوسری مثال سنیے بڑے صاحب کرامت دیکھیے کرامت دوسری مثال یہ بیان کی ہے اور بہت سامنے کی ڈاؤن ٹو ارتھ جسے کہتے ہیں انگریزی میں کہ جب فضل مولا زیادہ ہوتا ہے اور ولی کے قلب کا پیالہ چھوٹا پڑ جاتا ہے بڑا نہیں جب فضل مولا زیادہ ہوتا ہے ولی کا پیالہ چھوٹا پڑ جاتا ہے جو چیز چھلک جاتی ہے اسے کرامت کہتے ہیں میخانے سے چلی تھی کوئی بے خودی کی بات آ کر حرم میں کشف ہو کرامات ہو گئی دوسری افسوسناک بات قرآن کو مولوی سمجھے قرآن کو صوفی سمجھے قرآن کو عالم سمجھے یہ تینوں باتیں حدیث کے خلاف پہلی حدیث سنیے فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے ساتھیوں اور اے صحابیوں جب اللہ سے باتیں کرنے کو جی چاہ کرے تو قرآن پڑھا کرو کہیں صدیق اکبر کا نام لیا کہیں عمر فاروق کو مخاطب کیا کہیں حضرت عثمان مخاطب ہیں کہیں حضرت علی کو بلا رہے ہیں جب تھا ہے رہے گا اللہ سے باتیں کرنے کو جی چاہا کرے تو قرآن پڑھا کرو دوسری حدیث یہ ہے کہ جب قرآن پڑھا کرو تو سمجھا کرو کہ تم پر نازل ہو رہا ہے شیخ عبد القادر جیلانی اور اولیا نے اس حدیث کا مطلب سمجھایا کہ کہیں یہ نہ سمجھ بیٹھنا بیوقوفی سے کہ تم نوز باللہ نبی ہو گئے اور قرآن تم پر اتر رہا ہے اس کا اشتہارہ اور تجوی یہ ہے کہ تم پڑھ رہے ہو اللہ تعالیٰ سن رہا ہے تو کیسا جی لگے گا کہ جس کلام کو اللہ تعالیٰ سن رہا ہے تو کیسا جی لگے گا اور تیسری حدیث یہ ہے فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قرآن کا یہ تا قیام قیامت باقی رہے گا کہ جتنا ڈوبتے چلے جاؤ گے تم پر کھلتا ہوا چلا جائے گا کہیں نام لیا صدیق اکبر کا کہیں صحابہ کو مخاطب کیا اتنی تمہید کے بعد ایک چھوٹی سی آیت پیش کرتا ہوں افلا اللہ تفکروں کیا تم فکر نہیں کرتے پہلی تو حدیث یہ سنیے کہ ہم عبادت کسے سمجھتے ہیں بڑے بڑے مولویوں سے پوچھا نماز روزہ حج و زکوٰۃ عبادت ہے ذرا آپ خیال تو فرمائیے حالانکہ یہ تشریح اور تفصیلی غلط ہے ہم عبادت کسے کہتے ہیں نماز روزہ حج و زکوٰۃ کو عبادت کی تعریف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنیے فرماتے ہیں کہ صبح اٹھ کر والدین کا چہرہ دیکھنا عبادت میں داخل ہے خانہ کعبہ کا طواف نہیں خانہ کعبہ کو دیکھنا عبادت میں داخل ہے اور قرآن کا دیکھنا عبادت میں داخل ہے تین چیزیں عبادت میں بیان کی مختصر تعریف عبادت کی تو کہتے ہیں بندے کو معبود کہتے ہیں خدا کو ان دونوں کے درمیان جو چیز علاقہ پیدا کر دے اسے عبادت کہتے ہیں دیکھا آپ نے تصویر تو سب ہیں مگر ادراک کہاں زندگی خود ہی عبادت ہے مگر ہوش نہیں آنکھیں جب صحیح دیکھنے لگے عبادت کر رہی ہیں دیکھا آپ نے نہ نماز ہے نہ درود ہے کان صحیح سننے لگے عبادت کر رہے ہیں زبان صحیح بولنے لگے عبادت کر رہی ہے پیر صحیح چلنے لگے عبادت کر رہے ہیں ہاتھ صحیح اٹھنے لگے عبادت کر رہے ہیں اسی لیے شاعر نے سمجھایا ہے کہ محب تسبیح تو سب ہیں مگر ادراک کہاں اور زندگی خود ہی عبادت ہے مگر ہوش نہیں دوسری حدیث سنیے ایک صاحب بھی اپنا مکان دکھانے لگ گیا جہاں بہت سی چیزیں دکھائیں ایک کھڑکی کی طرف اشارہ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا ایسا نہیں ہے خدا نخواستہ کہ حضور کو کھڑکی کا کام نہیں معلوم تھا مگر جوش اور محبت نے ایک ایک تصویر دکھاتا ہے میزبان تو اشارہ کیا ان صاحبی نے کہ یہ کھڑکی ہوا آنے کے لیے بنائی آپ نے تبسم فرمایا سن کر اور کہا کہ اے فلاں شخص اے مالک مکان اگر مکان بناتے وقت کھڑکی بناتے وقت یہ نیت کر لی ہوتی کہ اس سے اذان کی آواز سنیں گے تو مکان کا بنانا عبادت میں داخل ہو جاتا ہے کہ یہ عبادت کہاں گئی ہے جس کی بد زبانی اور بسلوکی کی وجہ سے ڈر کے محلے والے اس کی عزت کرے وہ جہنمی ہے پڑھے جاؤ نماز عائشہ جس کی بسلوکی اور کی وجہ سے محلے والے اس کی عزت کریں وہ جہنمی ہے یہ تو حضور ہے قرآن کیا کہہ کہہ رہا رہا ہے ہے قرآن جو عبادت گزار متکبر ہیں وہ جہنم میں جائیں گے یہ قرآن کہہ رہا ہے جی، جی۔ دیکھا نا آپ نے تو افلا فکرون کیا تم فکر نہیں کرتے اب حدیث کا سہارا لیجیے پہلی حدیث میں نے آپ کو سنائی نا قرآن کا دیکھنا عبادت اب قرآن کے پڑھنے کا ثواب سنیے فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک لفظ ہے الف ایک ایک ایک حرف حرف لام میم حرف ہے جس نے صرف الف لام میم پڑھا قرآن کا اس کے نام اعمال میں تیس نیکیاں لکھی جاتی ہیں تیس برائیاں مٹا دی جاتی ہیں تیس درجے بلند کر دیے جاتے ہیں کہیں نام ہے صدیق اکبر کا کہیں صحابہ کا نام ہے کہیں تابعین کا نام ہے کہیں تابہ تابعین کا نام ہے تو قرآن کا دیکھنا عبادت قرآن کا پڑھنا ثواب کا مگر قرآن آیا ہے سمجھنے کے لیے حدیث سنیے شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ ایک لمحے کی جو فکر ہے قرآن میں وہ ساٹھ سالہ مقبولہ عبادت سے بہتر ہے ذرا آپ خیال تو فرمائیے ساٹھ برس کی العظم تشریف فرماتے ہیں کہ بیٹا عبادت کی ڈھنگ سے نہ کی نہیں قبول ہوگی لیکن جب فکر کی تو اللہ تعالیٰ گارنٹی دے رہا ہے اپنے حبیب کے ذریعے کہ ساٹھ برس کی مقبولہ عبادت سے بہتر ہے ایک لمحے کی جو فکر ہے وائے نادانی متائے کارما جاتا رہا اور کارما کے دل سے احساس زیاں جاتا رہے بقول امام غزالی کے کہ بیٹا اگر اپنے کو تم دین کے معاملے میں بیوقوف دکھاتے ہو تو دنیا کے معاملے میں بے وقوف ہو جاؤ لیکن دنیا سمیٹتے ہوئے نظر آتے ہو اور دین پھینکتے ہوئے نظر آتے ہو تو اللہ تعالیٰ اپنی اس سنت کی طرف آئے گا وہ مکر وہ مکر اللہ خیر الماکری کہ جو اللہ کے ساتھ مکر کرے گا وہ اس داؤں میں مبتلا کر دیا جائے گا آج زاہد فیل پر اپنے پشیما ہو گیا زہد نے اتنی ترقی کی کہ ایسیاں ہو گیا مولوی لوگ اور صوفی لوگ دم بھرتے ہیں کہ موٹا کھاؤ موٹا پہنو والی ہو جاؤ گے حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ میں فرماتے ہیں کہ اگر موٹا اناج کھانے اور موٹا کپڑا پہننے سے لوگ ولی ہو جاتے ہیں تو گائے بھینس بکری بھیڑ یہ سارے کے سارے ولی ہوتے کھلی کھلائی جاتی ہے ہاں؟ پھر اسی کو اقبال لکھتا ہے لکھتا ہے کہ کر بل بولو تکلی بل و تاؤس کی تکلیف سے توبہ کر بل و تاؤس کی تکلیف سے توبہ بلبل فقط آواز ہے تاؤس فقط رنگ تو بلبل تو ہو گئے مولویان قوم اور تاؤس ہو گئے درویشان قوم کر بلبل ہو تاؤس کی تکلیف سے توبہ بلبل فقط آواز ہے تاؤس فقط رنگ یا غوث یا غوث جن کے نعرے مار رہے ہیں ان کا کون سنیے فرماتے ہیں جو علم مستفی رکھ کر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں وہ قلب کے ڈاکو ہیں یا غوث فرما رہے ہیں دوسرا نہیں اپنے بعد میں فرماتے ہیں کہ جو علم مستفی رکھ کر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں وہ تو قلب کے ڈاکو ہیں اور جو لباس مصطفی پہن کر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں وہ روح کے ڈاکو ہیں ڈگری استعمال کی ہے پھر فرماتے ہیں غوث اعظم میں نہیں کہہ رہا ہوں غوث اعظم فرما رہے ہیں میرا جی چاہتا ہے جہنمی مولویوں کے نام بتا دوں مگر مشیت آ رہی آتی چلیے ان کو چھوڑ دیجیے قرآن کی طرف آئیے سورہ توبہ کا نصف کا جو حصہ ہے یعنی نصف پارے میں دو الفاظ استعمال کیے اصطلاحی قرآن نے روحبان اور احبار احبار وہ ہیں جو علم الہی رکھ رہے ہیں یعنی علم دین رکھتے ہیں اور احبار وہ ہیں جو اپنی صوفیت کا دم بھرتے ہیں فرمایا یہ اکثریت ان میں کی وہ ہے جو خدا کے راستے سے روکنے والے ہیں سورہ توبہ کہہ رہی ہے اب کیا کیجیے گا سب کے حوالے چھوڑ دیجیے سورہ توبہ میں نصف جو شروع ہو رہا ہے پارا اس میں یہ لکھا احبار کون ہے جو علم مصطفی رکھ کر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور رحبان قوم ہیں جو لباس مصطفی پہن کر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اس کو ایک بار لکھتا ہے کہ میراث میں آتی ہے انہیں مسند ارشاد زاغوں کے تصرف میں اقابوں کا ایک چھوٹی سی حدیث سن لیجیے مولویوں اور صوفیوں کے لیے عائشہ جس نے اپنے حسن عمل کی وجہ سے دنیا میں اچھا اور جنتی سمجھ لیا خدا کے قدم روز حشر یہی بات اسے جہنم میں لے جا رہی کدھر گئی نمازیں کدھر گئے روزے کدھر گئے حج غوث اعظم کا جملہ سن لیجئے فرمایا کہ اپنی کن نمازوں روزوں حجوں اور زکاتوں پر رکڑتے پھرتے ہو کیا ان کی قبولیت کی کوئی آواز سن لیے حد یا قیمتی ہو یا معمولی ہو تا وقت کے قبول نہ کر لیا جائے قابل فخر نہیں بنا کرتا آپ کے جد غوث اعظم کے اور حضور کے نوازے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں روز اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں گڑ گڑا کے کہ حسن کا زندگی میں ایک سجدہ قبول کر لے تاکہ بخشش کا کوئی بہانہ بن جائے امام زین حج کو جا رہے ہیں احرام باندھے ہوئے ساتھیوں نے پوچھا شیخ یہ کیا کر رہے ہو کہنا کہ پڑھ تو رہا ہوں آہستہ پڑھ رہا ہوں یہ تو زور کے پڑھنے کا حکم ہے اللہ کہنے کہ یہ تو مجھے بھی معلوم ہے لیکن میری بے عملی اور کوتاہی اور نہ رسائی کی وجہ سے ادھر سے یہ صدا آ جائے میں اسے پکاروں اور ادھر سے یہ جواب آ جائے کہ میں تیری پکار کو نہیں قبول کرتا اور تجھے نہیں قبول کرتا تو آہستہ اس لیے پکار رہا ہوں کہ اگر جواب مل جائے کہ تو کسی قابل نہیں ہے تو جگ ہسائی سے بچ جاؤں گا اس لیے آہستہ آہستہ پکار رہا ہوں نوازے ان کے حوالے دیتے پھرتے خود حضور کا معاملہ سن لیجیے فاطمہ محمد کی بیٹی اے صفیہ محمد کی پھوپھی عمل کر ورنہ میری نسبت کام نہیں آئے گی حضور بخشوا دیں گے ہاں؟ اے ساتھیوں اے صحابیوں تم محمد کے ہاتھ مضبوط کرو یا رسول اللہ آپ کے ہاتھ کون مضبوط کرے گا آپ نے فرمایا کہ اعمال صالحہ کرو نیکی کے کام کرو تاکہ میں تمہاری سفارش کے قابل ہو جاؤں شفاعت سفارش کو کہتے ہیں محسول اعظم فرماتے ہیں کہ رسول ہو آبدو نہیں کہا ہے قرآن نے اور حدیث میں اب دہو و رسول کہا ہے تو بندگی بنیاد ہے نبوت کی نبوت بنیاد بندگی کی نہیں ہے پہلے آپ بندے ہیں پھر رسول ہیں پہلے رسول ہیں پھر بندے ایسا نہیں اب دہو و رسول تو افلا تفکرون کیا تم فکر نہیں کرتے دل سوچ سے خالی ہے نگاہ پاک نہیں ہے پھر اس پہ عجب کیا کہ تو بے باک نہیں گہرا دیگے پکا لو غوث العظم کو خوش کرنے کے لیے اور بارہ پکا لو حضور کو خوش کرنے کے لیے غصب کا پیسہ ہو رشوت کا پیسہ ہو پگڑی کا پیسہ ہو غوث العظم کو سنیے فرماتے ہیں کہ خریدار یعنی اللہ تعالیٰ خریدار بہت دانا اور بینا ہے سنبھال کر سودا اس کے ہاتھ بیچنا کھوٹا ہوئے تو منہ پہ مار دے گا اور ہدیہ قبول نہیں ہوگا اب جس کو انگریزی میں لیس کہتے ہیں اور لاسٹ کہتے ہیں کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ کیا حضور سے سنیے یہ سال ثواب کا طریقہ اے ساتھیوں صحابیوں تمہارا یہ سال ثواب کو جی چاہے غربت نے تنگ کر دیا ہو پریشان کر دیا ہو اس کے باوجود تمہارا جی چاہے یہ سال ثواب کا یہ حضور فرما رہے ہیں میں نہیں کہہ رہا ہوں تو وہ کھانا جو تمہارے بیوی بچوں اور تمہارے کے لیے گھر میں پکا ہے اس پر ہاتھ اٹھا کے یہ سال ثواب کر دو جس کو حق میں تم یہ سال ثواب کرو گے وہ قبول ہو جائے گا اور کھانا تم اور تمہارے گھر والے کھا لیں اسے کیا کہتے ہیں کم سے کم کہتے ہیں اس پہ عمل دیکھ لیجیے میں رہتے تھے جھوپڑی میں کچھ مرید بھی رہتے تھے بارہ تاریخ آ گئی ایک مرید سے کہا بھائی آج بارہ تاریخ ہے فقیر کیا کچھ ہے وہ فقیر کا مرید بہادر تھا جھوپڑی کو مہتو تھا نہیں لیکن اس نے یہ نہیں کہا کہ آپ کا دماغ چل گیا ہے ابھی جی، آپ دیکھ لیجئے مجھے تو دکھ ہی رہا اس نے یہ نہیں کیا ادب کی وجہ سے چکر لگا کے آ گیا کہنے لگے حضرت کچھ دکھا نہیں فرمایا غلطی کی ٹھیک سے دیکھو اب اسے کان کھلے ہوئے کہ وہ شیر کہہ رہے غلطی کی ٹھیک سے نہیں دیکھا اب وہ دیوار کے کونے کو جھانکتا ہوا آ رہا ہے غور کرتا ہوا بغیر بھیگے چنے مٹھی بھر پڑے ہوئے ہیں غوث العظم کی گیارہویں نہیں ہے حضور کی بارہویں ہے بہت بے پرواہ سے کا جی دیکھ آیا کنے پڑے ہوئے ہیں بھیگے مٹھی بھر کہنے کی تم تو کر رہے تھے کچھ نہیں ہے لے آؤ یہ فاتحہ ہو رہی ہے حضور کی اور ایک گلاس میں پانی منگوا لیا ہاتھ اٹھائے فاتحہ ہو گئی حضور کی چنے کسی نے کھائے نہیں مائی کی لال نے یہ ہیں ولایت کے چنے بغیر بھیگے ہوئے ہوتے جب بھی کوئی کھا لیتا رات کو زیارت ہو گئی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آئے فلاں جو چنے تم نے مجھے بھیجے تھے بڑے مزے کے تھے ہم بہت راضی ہوئے تم سے کھائے بھی نہیں تھے کسی نے یہ کیا چیز ہوتی سائیں شاہ میں گزرے ہیں سو برس پہلے مولوی ان کا امتحان لینے آئے تھے آخر میں ایسی تیسی ہو گئی مولویوں کی کہنے لگے کہ بھائی تم نے تو ہمارا امتحان لے لیا اور انگوٹھا چھاپ تھے یعنی تھے پڑھے لکھے نہیں تھے مگر سید تھے بھائی ہمارا بھی ایک مسئلہ بتا دو اجی حضرت آپ کو کون جاہل کہتا ہے آئے تھے امتحان لینے کے لیے مولویانہ پیترا بدلا ہو کیا کہہ رہے ہیں حضرت آپ کو جو جاہل کرے وہ خود ہی جاہل خیر یہ بات چھوڑو میرا ایک مسئلہ بتا دو حضرت آپ کا ہم کہاں بتا سکتے ہیں ارشاد فرمائیے لنگر ڈال دیے انہوں نے بھائی چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ اللہ اظہار سے پہلے کہاں تھا اجی حضرت نہ کبھی سنا نہ پڑا یہ تو آپ ہی بتا سکتے ہیں اور آپ کو کون جائے آئے تھے ذلیل کرنے کے لیے خود ذلیل ہو گئے لیں کہ بھائی میں پڑھا لکھا تو نہیں ہوں اور واقعہ بھی تھا سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نور سے پہلے اظہار سے پہلے نور کے بدل میں تھا ذرے ذرے میں خدا تھا مجھے معلوم نہ تھا اور چاند بادل میں چھپا تھا مجھے معلوم نہ تھا ہاں؟ دیکھا نا آپ نے کہنے کے حضرت نہ کبھی سنا اور نہ کہیں پڑھا کہنے کہ فقیر کا ایک سوال ہائے ہائے علم کے جہل سے بہتر ہے کہ ہو جہل کا علم میرے دل نے یہ دیا در سے بصیرت مجھ کو جتنا بڑا عالم ہے جتنا بڑا مشہور شخصیت ہے جتنا بڑا ولی ہے اتنا ہی بڑا سوال ہوگا شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ بیٹا اللہ کا ہاتھ موٹی گردنوں پہ ہوگا دیکھا آپ نے ہاں۔ یہ تون بڑھانے اور چاند چمکانے سے کام نہیں چلے گا اللہ کا ہاتھ غوث اعظم فرماتے ہیں موٹی گردن پہ ہوگا سب سے پہلے سنیے فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رائی سے یعنی حاکم سے محکوم کے بارے میں سوال ہوگا اور شوہر سے بیوی بچوں کے بارے میں سوال ہوگا <laughs> بڑی زور سے پڑھتے آیا قوامون عالیہ نسائے ارے بد یہ اس قرآن کی اس آیت کے مطلب ہی غلط نکالتے ہو تمہیں حاکم اور بلند اس لیے کیا ہے تاکہ تم ڈھال بنو عورت کے لیے اور بچوں کے لیے ہائے ہائے اب اکبر کا تنزیہ کلام سنیے کہ جو رونمائی کی رسموں پہ ہے مصر ابلیس جو کی رسموں پہ ہے مصر ابلیس چھپیں گی حضرت ہوا کی بیٹیاں کب تک ہاں؟ اور حرم سرا کی حفاظت تیغ ہی نہ رہی تو کام دیں گی یہ چلمن کی تیلیاں کب تک سمجھ میں آیا تو افلا تتفکرون تو فکر نہیں کرتے اذان دے گئی حضرت بلال کی ہستی اور نماز پڑھ گئے دنیا میں کربلا والے ارے بدبختوں وہ اپنی نماز پڑھ گئے تمہاری تمہارے نمازیوں کے بارے میں سوال ہوگا تمہارے تمہاری اذانوں کے بارے میں سوال ہوگا حدیث میں آتا ہے کہ جو اچھی اذان دے گا وہ روز حشر حساب کے بعد بلال کے جھنڈے کے سائے کے تلے میں ہوگا دیکھا نا آپ نے جس کو اقبال لکھتا ہے کہ مثال ماہ چمکتا تھا جس کا داغ سجود مثال ماہ چمکتا تھا جس کا داغ سجود خرید لی ہے فرنگی نے وہ مسلمانی مثال ماہ چمکتا تھا جس کا داغ سجود خرید لی ہے فرنگی نے وہ مسلمانی پھر لکھتا ہے کہ دل ہے مسلمہ میرا نہ تیرا دل ہے مسلمہ میرا نہ تیرا اور تو بھی نمازی ہے اور میں بھی نمازی اور یہ ایک بات کا کلام نہیں قرآن ہے یا اے ایمان والو ایمان لاؤ عجیب بات ارے مشکو ایمان لاؤ کافروں ایمان لاؤ منافقوں ایمان لاؤ تو سمجھ میں آتا ہے ایمان والے ایمان لائے قرآن کہہ رہا ہے اس کو ایک بار لکھتا ہے کہ بتوں کو توڑ خیالوں کے ہوں یا پتھر کے ذرا بھی دیر نہ کر لا الہ الا اللہ شرف الدین احمد یہ منیری فرماتے ہیں کہ بیٹا مندروں میں بت پوچھتے ہوئے تو بچے بھی دیکھ لیتے ہیں تم اپنے قلب کے اندر جو بڑائی کے جو علم کے جو شہرت کے جو خواہش کے بت پوج رہے ہو یہ پوچھ پرستی کہاں جائے گی کہ اللہ تعالیٰ علیم بھی ہے خبیر بھی ہے بصیر بھی ہے باعث گسامی جن کا آپ نے حال سنا کتنے بڑے ولی تھے سلطان العارفین جب ان کا انتقال ہو گیا اللہ کا معاملہ دیکھیے تو ایک بزرگ مشاہدہ کر رہے ہیں کہ تھوڑی دیر کی پیشی ہو گئی <laughs> بائی عزید کیا لائے ہو پروردگار اور تو کچھ نہیں لایا ہوں لیکن یہ ضرور ہے کہ میں نے شرک نہیں کیا کہا یہی بات غلط ہے سن لیا آپ نے سلطان العارفی پروردگار مجھے تو یاد نہیں کہا تجھے یاد نہیں مگر مجھے یاد ہے تو پروردگار ذرا کر دے کہا رات کو جب دودھ پیا تھا جب زندہ تھے تو تم نے کہا تھا کہ دودھ کی وجہ سے درد پیٹ میں ہو گیا ارے درد ہم دیتے ہیں کہ دودھ دیتا شرک نہیں ہاں ہاں جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے سمجھے صاحب تو پہنچنے والے یہ نہ سمجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سنیے فرماتے ہیں کہ مجھے دن رات یہ فکر کھا جاتی ہے کہ محمد کے کون سے عمل قبول ہوئے ہیں کون سے نہیں ہوئے دن رات اور فرمایا کہ اللہ اگر حساب لینے پر آ جائے خدا کی قسم محمد ابن عبداللہ عیسیٰ بن مریم کو بھی نہیں چھوڑے اب یہ سنت ادا ہو رہی ہے غوث العظم آپ نے فرمایا مجمع سے لاکھوں کا مجمع ہے کہ فقیر روز ایک دعا کرتا ہے شور بلند ہوا ڈھائی لاکھ دو لاکھ کا مجمع ہو اس کا شور کیسا ہوگا حضرت جلدی عنایت فرمائیے تاکہ اس دعا کو اپنا لیں پہلے آسمان کی طرف دیکھا پھر یہ کہاں کھینچی پبلک پریشان یہاں تو دعا پوچھ رہے ہیں کہا بیٹا بات یہ ہے کہ میں روز ایک دعا کرتا ہوں اے مالک کو مولا اے قادر مطلق عبد القادر کی ایک رکعت زندگی میں قبول کر لے تاکہ بخشش کا کوئی بہانہ یہ مرغے کی ہڈی بیان کرنے والے مولویا نے نہیں بتاتے کہ فرماتے ہیں کہ میں نے کے کنارے بل بلّا پینتیس برس تک گھاس کھائی ہے اور پانی پیا ہاں اے شیخ بہت اچھی مکتب کی فضا لیکن بنتی ہے بیابا میں سلمانیوں پاروں کی میں نے دیکھا ہے دعوتوں میں جوان کو ایک دوسرے کو مار رہے ہیں کہ مولوی اس بات پر دسترخوان پہ لڑ رہے ہیں کہ تو نے مرغی کی ٹانگ نکالی میں رہ گیا ہاں، بد بختوں کم بختوں اور اس کے بعد پھر اتنا نکال لیا کہ کم بخت کھا بھی نہیں سکے اور چھوڑ کے چل دیے صاف کرتے ہوئے کہ <laughs> دعوت کھانا سنت ہے فرمایا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ بغیر بلائے جانا دعوت میں اور کسی کو ساتھ لگا دینا کھانا کھانا حرام ہے دیکھا نا آپ نے مولوی کہتا ہے بیٹا تو بھی چل اور دوسرا مل گیا اسے بھی لے گیا فرمایا بغیر بلائے لے جانا اور کھانا کھانا حرام میراث میں آتی ہے انہیں مسند ارشاد اور زاغوں کے تصرف میں کا نشیمن اور ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے روشن ہے اب فقیری دیکھ لیجئے شہنشاہ کون ہے کائنات اے عائشہ لاؤ بھائی کچھ کھانے کے لیے یا رسول اللہ آج تو کجورے بھی نہیں ہیں حضرت عائشہ فرماتی خدا کی قسم دو دو مہینے ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا صرف کھجور اور پانی میں مسل ہوتی تھی یا رسول اللہ آج تو کھجورے بھی نہیں ہیں اچھا تو ایسا کرو کپی اٹھا لاؤ کپی آپ سمجھے چراغ دان حدیث میں آتا ہے کہ تیرتھا کرتے ہیں تیل نہیں گرتا اب کیا کریں یہ حضرت عائشہ فرما رہی تفصیل دونوں انگلیوں کو داخل کر کے اسے پھاڑا تو مطلب یہ ہے کہ وہ ٹین کا ہوگا یا کسی اور چیز کا ہوگا جبھی تو پٹا ورنہ پٹک دیتے تو مٹی کا نہیں تھا عائشہ فرماتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ خدا کے قسم قسم کھا رہی ہیں ایک انگلی سے لگا کر کتنا تیل ہوگا اس کپی میں ہاں کوئی کپا نہیں تھا کپی تھی ایک شہادت کی انگلی سے حضور نے کھایا اور دوسری شہادت کی انگلی سے میں نے کھایا اور پانی پی لیا خدا کی قسم دن بھر کی یہی تھی ہمارے یہاں مہمان جو آتے ہیں ایک لطیفہ سنا دوں تین تین کا اور کھاتے ہیں رکھ کے اور جب ہمارے آتے ہیں تو صبح کا اور شام کو نہیں کھاتے ہم ہم بھی بےحد بن جاتے ہیں کھاؤ نہ کھاؤ ہم تو تین دن کھلائیں گے پھر تو آپ دیکھیے یہاں حج کرنے آتے ہیں ایک بات بہت تھا فکون کے آدمی فکر نہیں کرتے حج حج کثرت اعمال کا نام نہیں شیخ عبدالحق محدث دہلوی بھی رحمۃ اللہ علیہ جزب القلوب میں فرماتے ہیں کہ بیٹا یہاں نماز پڑھ لو تو ایک لاکھ کا ثواب ہے یعنی مکے میں اور مدینے میں نماز پڑھ لو تو ایک رکعت پچاس ہزار فرماتے ہیں بیٹا یہ گستاخیاں اور بے ادبیاں اور تساہلی اور جہالت حرم مکہ اور حرم مدینہ میں کی ہے یہ بھی تو ضرب ہو کے جائیں گی کیا عبدالحق کے گھر جائیں گے یا تیرے گھر جائیں گے فرمایا کبھی سوچا نہیں کہ جب گھر پہنچا تو دامن پٹا ہوا تھا سارا معاملہ جو تھا وہ پھینک آیا خالی دامن گھر پہنچا اس طرح اٹھے تیری محفل سے ہم جیسے ہم بھول کے آ بیٹھے تو بھائی تمام بزرگوں نے سمجھایا کہ حج نام کثرت اعمال کا نام نہیں میں نے حج پہ جو کتاب لکھی اس پہ بھی لکھا حج کثرت اعمال کا نام نہیں درستگی اعمال کا نام ہے ابھی ایک منٹ میں دو رکعت پڑھتے تھے تو بیٹھ جاتا تو حج نام ہے درستگی اعمال کا یہ درستگی اعمال کیا ہے اب تو کعبہ سامنے ہے منہ میرا کعبے کی طرف نہیں ہے آنکھیں کعبے کی طرف ہیں پہلے تو کعبے کی حیثیت سمجھ لیجئے حدیث میں آتا ہے کعبہ وہ جگہ ہے کہ جہاں دن میں ایک مرتبہ چوبیس گھنٹے میں اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے دیکھتا ہے اور ایک کعبہ آدمی اپنے ساتھ لیے پھر رہا ہے جس کی خبر نہیں اسے قلب کہتے حدیث میں آتا ہے اور ستر مرتبہ مومن کے قلب کی جانب دیکھتا ہے کون سا کعبہ افضل ہے یہ کعبہ ستر مرتبہ سیونٹی ٹائمس اسی لیے ایک شاعر نے جل کے لکھا ہے کہ کعبہ ہے دل کی حقیقت سے تو واقف ہی نہیں یہ بھائی رکھ دے میں پانی خدا کے لیے سب نکل جائے گا ذہن سے کعبہ ہے دل کی حقیقت سے تو واقف ہی نہیں باندھ کر شیخ کہاں جامع احرام چلے فارسی میں کہتے ہیں دل کا بن گاہے خلیل اکبرس کا بن گاہے خلیل اکبرس اور دل گزر گاہے جلیل اکبرس حدیث سنیے فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں نہیں سما سکتا آسمانوں میں نہیں سما سکتا زمینوں میں مگر سما سکتا ہوں تو مومن کے قلب میں سما سکتا ہوں ارض کہاں تیری وسعت کو پا سکے ارض سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے یا میرا ہی ایک دل ہے جہاں تو سما سکے ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے میرا ہی ایک دل ہے جہاں تو سما سکے ایک بزرگ فرماتے ہیں جس کو خانہ دل میں خدا نہیں ملتا اس کو کعبے میں بھی خدا نہیں ملتا پھر فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام اس دنیا میں پہلے آئے کعبے کی بنیاد بعد میں پڑی تو جب دل میں خدا نہیں ملے گا تو کعبے میں بھی خدا نہیں ملے گا حوث میں دید کی پھرتا ہے بل حوث حوث کی پھرتا ہے بل حوث واحض نام مراد نے کعبے بھی جا کے دیکھ لیا حوث میں دید کی پھرتا ہے بل حوث واحض کے نام مراد نے کعبے بھی جا کے دیکھ لیا اور جامع احرام زاہد پر نہ جا جامع احرام زاہد پر نہ جا تھا حرم میں محرم رہا اور ایک بزرگان دین کا مشاہدہ سن لیجئے شاید یہ آپ کو نہیں معلوم کہ حضر اسمت سفید تھا گناہوں کو جذب کرتے کرتے کالا ہو گیا اہل اللہ نے فرمایا ہے کہ جس وقت سنگ اسود پہ بوسا دیتے ہو یا دور سے چومتے ہو جو خیال لیے ہوئے چومتے اسی میں پختہ ہو جاؤ گے دنیا لیے ہوئے چومتے ہو تو دنیا دار ہو جاؤ گے اور دین لیے ہوئے چومتے ہو تو دیندار ہو جاؤ گے دیکھا نا آپ نے تو حج کا مقصد ارے میاں ایک مہینہ رہے قرآن شریف ختم نہیں ہوا اور آٹھ دن مدینے میں قرآن شریف نہ خدا قسم نہ یہ حکم قرآن کا ہے اور نہ یہ حکم حدیث کا ہے حضور نے فرمایا کہ سب سے اچھا مرتحل ہے صاحبہ نے پوچھا سر مرتحل کسے کہتے ہیں فرمایا سلسلے وار قرآن شریف پڑھ کے ختم کرنے والا اکثریت کو قرآن کھولنے کی نوبت اپنے وطن میں نہیں آتی ایک مہینے میں قرآن کیسے ختم ہو جائے بتائیے آپ اور پھر آٹھ دن میں مدینے میں تم بھی سن لیجیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بعض قرآن کے پڑھنے والے وہ ہیں کہ قرآن ان پر لانت بھیجتا ہے تو ثواب مل رہا ہے کہ لانت مل رہی ہے اما کے تیجے میں نانی کے چالیسویں میں قرآن پڑھا نہیں تھا مگر ایک سپارہ دے دیا وہ نظر بلا کے بچا کے پلٹ رہا ہے وہ اور ہماری نانی کے چالیسویں میں سات کلا مسجد ختم ہوا ایسا آپ یوں کون سا کام اچھا ہے یا سلحی تو اللہ اور اللہ کا رسول ہی بہتر جانتا ہے فرمایا وہ کام اچھا ہے جو تھوڑا ہو اور روز ہو کتنے بد نصیب ہیں کہ قرآن کے خادمے کی تو فکر ہے صحیح پڑھنے کی فکر نہیں چند آنسو تیری سرکار میں دیوانے کے ہو جو مقبول تو دریا تیرے میں آپ نے فرمایا سب سے اچھا مرتحل ہے رسول اللہ کبھی یہ لفظ سنا نہیں مرتحل کسے کہتے شروع سے قرآن شریف پڑھ کے ختم کرنے والا انشاءاللہ شاء آپ گھبراتے کیوں رمضان میں تین قرآن شریف ختم ہوں گے اور یہ گیارہ مہینے کا خسارہ کون بھرے گا اللہ نے فرمایا کہ بھائی کھانا بھی گیارہ مہینے ملتوی کرو رمضان نکال لینا مر جاؤ تو کیا رہے تو کھانا تو دن میں تین وقت اور قرآن بارہویں مہینے تو معلوم ہوا کہ ہمارا رمضانی قرآن ہے ہمارا رمضانی ایمان ہے اور ہم رمضانی مسلمان ہیں ارے بھائی رمضان میں برکت ان کے لیے ہے مجدد الفظانی فرماتے ہیں جو سلسلے سے چلے آ رہے ہیں یا ان کے لیے ہے کہ رمضان میں جھک کے اپنی خطاؤں سے معافی چاہتے ہوں کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ بھی سفارش کر دیجئے کہ ہم نماز کے روزے کے حد کے پابند ہو جائیں فرمایا ان کو تو فائدہ ہوگا مگر رمضانی مسلمان ہونے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا فرماتے ہیں مبارک راتوں میں جاگنا مبارک دنوں میں روزے رکھنا فریب نفس ہے جس نے فرض نمازیں چھوڑ دی جس نے فرض روزے چھوڑ دیے نہ ان کی نفلیں قبول ہیں نہ روزے قبول ہیں نفلی اور نہ نفلی نمازیں قبول ہیں فرماتے ہیں کہ عمارت تو اپنے بنیاد پہ کھڑی ہے اور تو بریاد ڈالنے میں خطا کر گیا بھائی پیر صاحب کے مرید ہو جاؤ یہ لے جائیں گے کہاں لے جائیں گے جنت میں اعلان سنیے فرمایا شیخ عبد القادر جیلالی نے کہ خدا کی قسم اگر عبد القادر ایک ہزار برس تک تیری انگلی پکڑ کر چلانا آئے تو یہ چلنا نہیں آئے گا اس لیے کہ تیرے ایمان کی ٹانگیں کمزور ہو گئی ہیں وہ اپنی معذوری ظاہر کر رہے ہیں اور آج کا پیر کہہ رہا ہم لے جائیں گے جنت میں پیران پیر اللہ اکبر فرماتے ہیں اگر عبد القادر کتاب ملتی عربی میں کتاب ہے اردو کیا فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ ایک ہزار برس تک اگر عبد القادر تیری انگلی پکڑ کر چلائے تو تجھے چلنا نہیں آئے گا اس لیے کہ تیری ایمان کی ٹانگیں کمزور ہو گئی ہیں خدا کی قسم جب تلک توبہ نسو توبہ تو نسو ٹھیک توبہ نہیں کرے گا تجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا بھائی مستعمی سے ان کے غلیبہ نے کہا کہ حضرت کچھ تبرک دے دیجیے سلطان العارفین ہنسے کہنے لگے خدا کی قسم اگر با یزید کی کھال کی تو جوتیاں بھی بنا لے جب بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا تا وقت ہے کہ تو عمل نہ کرے اور اس پر ختم ہوتا ہے بایزید بستامی کے خلیفہ ہم خلیفہ ہو گئے نا اس کا حال سن لیجیے اسی پہ ختم ہوتا پتہ لگا کہ آسمانوں کی سیر کرنے لگے خلیفہ صاحب وہ بھی بایزید بستامی کے مگر باعث بستامی تھے خلیفہ کو نہیں بلایا خلیفہ کے گھر گئے کہنے لگے بیٹا میں نے سنا ہے تو آسمانوں کا سیر کرنے آجی حضرت کیا ہے یوں گھومتا ہوں اور یوں کرتا ہوں اچھا کہنے لگے جب بیٹا سیر کو نکلنا تو لاہور پڑھ لینا وہ ہنسا دل میں سوچا کہ پیر صاحب کا دماغ چل گیا ہے میں تو گھوم کے آتا ہوں ہے بھائی کہہ کے چلے گئے اس نے جاتے وقت تو لاہور نہیں پڑھی آتے وقت پڑھی جب تھوڑا فاصلہ رہ گیا تو چلو شیخ کا کہنا بھی ہو جائے گا اس مریض کا بیان ہے شیخ کا نہیں کہ ابھی پورے پورا لاہور والا قوت نہیں نکلی تھی کہ دم سے زمین پر گرا کے چوٹ الگ لگی اور معلوم ہوا کہ پہانے کے ڈھیر پہ بیٹھا ہوا مردوں کی ہڈیاں کھا رہا ہوں شیطان جو تھا وہ جنت کی سیر کرا رہا تھا جنت کی حقیقت گئی ہم نشیں لغزش آدم کی حقیقت کو سنبھال ورنہ افسانہ فردوس میں کیا رکھا ہے ہے تو اس پر معاملہ ختم ہوتا بھائیوں اور دوستوں کہ قرآن سب کے لیے آیا اس کو کوڈ آف لائف انگریزی میں کہتے ہیں اردو میں کہتے ہیں لاہ عمل قانون زندگی تو قانون زندگی اگر مولوی کے لیے ہے اگر ولی کے لیے ہے اگر نبی کے لیے تو پیغام ختم ہو گیا اذان دے گئی حضرت بلال کی ہستی نماز پڑھ گئے دنیا میں کربلا والے خدا کے قسم ہر انسان سے اس کی نمازوں کے بارے میں سوال ہوگا اس کے اعمال کے بارے میں سوال ہوگا ہم نشیں کی حقیقت کو سنبھال ورنہ افسانہ ہے پھر دوست میں کیا رکھا ہے ہاں؟ جب مزر قبا ہے یہ دنیا تو سمجھ لے کہ جنت بھی یہیں اور جہنم بھی یہیں ہے ہاں, ہاں۔ تو اب افلا تفکرون سمجھ گئے فکر ہر ایک کے لیے دولت ہے اور یہ حدیث پر ختم ہوتا ہے فرمایا کہ حکمت مومن کی ایک گمشدہ دولت ہے جہاں سے ملے لے لے کافر سے ملے اسے لے لے مجوسی سے ملے اسے لے لے نصرانی سے ملے اسے ملے حکمت مومن کی ایک گمشدہ دولت ہے یہاں مسلمان سے نصیحت پکڑنے کے لیے تیار نہیں یہ تھوڑی سی باتیں تھیں بہت زیادہ ہو گیا معذرت چاہتا ہوں یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محبین مقربین کے صدقے میں ہر مسلمان کو نور ایمانی صحت جسمانی عقل حلال صرف مقال عطا فرمائے بے روزگاروں کو روزی عطا فرمائے گناہ گاروں کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے مصیبت زدوں کی مصیبت آسان ہو بے اولاد کو صالح اولاد عطا فرمائے یا اللہ کشتی ہماری جس غور میں پھنسی ہوئی ہے بطوف علیہ سرور کون صلی اللہ علیہ وسلم نکال دے احمد مختار کا ہے واسطہ حیدر کرار کا ہے واسطہ واسطہ ازواج کا اتھار کا واسطہ اصحاب کا ابرار کا واسطہ ہے اس رفیع کے غار کا واسطہ ہے بوزر غفار کا اور مظہر خاتی لگائے آس ہے اور نظر ہے جو کچھ بھی اس کے پاس ہے صبح رب کرب عزتی عمائ سپون وسلام المرسلین والحمد للہ